ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مسجد نبوی میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا یہودیوں کے پاس چلو چنانچہ ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے جب ہم ان کے مدرسے تک پہنچے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر انہیں آواز دی اور فرمایا اے یہودیوں اسلام لاؤ تو تم سلامت رہو گے اس پر یہودیوں نے کہا کہ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پہنچا دیا راوی نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے فرمایا کہ یہی میرا مقصد ہے اسلام لاؤ تو تم سلامت رہو گے انہوں نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام خدا پہنچا دیا پھر آپ نے یہی بات تیسری بار کہی اور فرمایا جان لو کہ ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس جگہ سے باہر کر دوں پس تم میں سے جو کوئی اپنی جائیداد کے بدلے میں کوئی قیمت پاتا ہو تو اسے بیچ لے ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے تم کو یہ شہر چھوڑنا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار تین سو اڑتالیس